بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اس کے ارد گرد جب کوئی نہیں ہوتے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظم کا عنوان آپ کے پیش خدمت ہے ہزاروں لوگ ہیں لیکن پیش خدمت ہے کلام ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں میں منزل نظر نہیں آتی آتی لیکن چل رہا رہا منزل نظر نہیں آتی لیکن چل رہا رہا جو قید فانوس میں رہ کر روشنی دیتا ہے جو قید فانوس میں رہ کر روشنی دیتا ہے ایک دیے کی معنی مسلسل جل رہا ایک دیے کی معنی مسلسل جل رہا جو قید فانوس میں رہ کر روشنی دیتا ہے ایک دیے کی معنی مسلسل جل رہا ہوں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں یہ شمع اے لو تھر تھرا رہی ہے بجھنے سے پہلے یہ شمع اے لو تھر تھرا رہی ہے بجھنے سے پہلے یہ شام محفل اور دھیرے ڈھل رہا ہوں یہ شام محفل اور دھیرے ڈھل رہا ہوں میں شمع لو تھر تھرا رہی ہے بجھنے سے پہلے یہ شام محفل اور دھیرے ڈھل رہا ہوں میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں میں خدا کا واسطہ مرنے سے پہلے مرنے نہ دیں خدا کا واسطہ مرنے سے پہلے مرنے نہ دو ایک برف جیسے ہر لمحہ پگھل رہا میں ایک برف جیسے ہر لمحہ پگھل رہا میں خدا کا واسطہ مرنے سے پہلے مرنے نہ دو ایک برف جیسے ہر لمحہ پگھل رہا میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں یہ کون سا طوفان ساحل پہ دستک دے رہا ہے یہ کون سا طوفان ساحل پہ دستک دے رہا ہے بے خوف آتی لہروں سے کیوں دہل رہا ہوں بے خوف آتی لہروں سے کیوں دہل رہا ہوں یہ کون سا طوفان ساحل پہ دستک دے رہا ہے بے خوف آتی لہروں سے کیوں دہل رہا ہوں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں ایک عجیب سا گما تھا کردار شاکر پر ایک عجیب سا گما تھا کردار شاکر پر شاید کسی پردے سے نکل رہا ہوں شاید کسی پردے سے نکل رہا ہوں ایک عجیب سا گما تھا کردار شاکر پر شاید کسی پردے سے نکل رہا ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں منزل نظر نہیں آتی لیکن چل رہا ہوں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوں ہزاروں لوگ ہیں لیکن تنہا چل رہا ہوتا ہے